زمین پھٹ رہی ہے ایک دن ایک چھوٹا خرگوش تاڑ کے درخت کے سائے میں جھپکی لے رہا تھا قریب ہی ایک لمبے بیل کے درخت نے اپنا ایک پھل گرا دیا پھل تاڑ کے درخت کے پتوں سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا کریک اس کے خول کے چٹان سے ٹکرانے کی آواز آئی خرگوش جھٹکے سے جاگ گیا او نہیں اس نے سوچا زمین پھٹ رہی ہے چلنا شروع ہو گیا ایک ایک کر کے دوسرے خرگوش پیچھے ہو گئے ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں ایک ہرن نے انہیں آتے دیکھا تم سب کیوں بھاگ رہے ہو اس نے پوچھا کیا کچھ تمہارا پیچھا کر رہا ہے چھوٹے خرگوش نے جواب دیا زمین پھٹ رہی ہے بھاگو بھاگو تو ہرن بھاگنے لگا راستے کے کنارے ایک ریچھ کھڑا تھا ہرن تم ایسے کیوں بھاگ رہے ہو اس نے پوچھا تم بھی بھاگو زمین پھٹ رہی ہے ہرن نے کہا یہ ریچھ کے پاس سے چھلانگ لگا کر بھاگا اب ریچھ بھاگنے لگا ایک گیدڑ نے اسے پکارا بھائی ریچھ کیا ہوا کیوں بھاگ رہے ہو زمین پھٹ رہی ہے اپنے آپ کو بچاؤ ریچھ نے واپس بلایا مزید جانور بھی شامل ہو گئے گیدڑ کے بعد جنگلی بھینسا آیا پھر سور گینڈا ہاتھی اور شیر آئے شیر نے انہیں دیکھا اور سوچا یہ کیا ہے شیر اور ہرن ریچھ اور سور گیدڑ اور خرگوش سب ایک ساتھ چل رہے ہیں رکو اس نے کہا تم سب کیوں بھاگ رہے ہو شیر نے جواب دینے کے لیے بس اتنا ہی سانس لیا تھا زمین پھٹ رہی ہے بھاگو بھاگو پھٹ رہی ہے زمین شیر نے سوچا مجھے یقین نہیں آتا یہ جانور گھبرائے ہوئے ہیں سی چیز نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے مجھے اس پر روک لگانی چاہیے پھر دھاڑا ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار رو رو روورر اور آخر کار دوڑتے جانوروں کا ہجوم روک گیا تمہیں کس نے بتایا کہ زمین پھٹ رہی ہے شیر نے ان سے پوچھا شیر آگے بڑھا ہاتھی نے مجھے بتایا اس نے کہا شیر نے ہاتھی سے پوچھا تم سے کس نے کہا کہ زمین پھٹ رہی ہے گینڈے نے مجھے بتایا ہاتھی نے کہا پھر گینڈے سور جنگلی بھینسا گیدڑ ریچھ اور ہرن نے ایک دوسرے کا نام لیا اب خرگوش کی باری تھی ہاں اس نے کہا میں نے خود زمین کو پھٹتے ہوئے سنا یہ کہا تھا شیر نے پوچھا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم نے آواز سنی تھی خرگوش تاڑ کے درخت کی طرف لے گیا اور وہاں سب کے دیکھنے کے لیے بیل کا پھل تھا جو گر کر پھٹ گیا تھا اسی وقت بیل کا ایک اور پھل تاڑ کے پتوں سے زمین پر گر پڑا یہ کریک ایک کے ساتھ کھلا یہ وہی آواز ہے جو خرگوش نے سنی تھی شیر ہنسا خرگوش اس کے ساتھ ہنسا پھر دوسرے تمام جانور بھی شامل ہو گئے مذاق ہم پر ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اور ہنستے رہے ایک جاٹک کہانی